گئی اب نہ گئی کوئی کوئی فکر کوئی پیا ختم تو لڑنا پیا سورا جتنے درٹے لا جا سکو پھر کھڑا ہے تو کتے کا پوترا ایڈے وڈے گسا کھانا متفق میں تو والے جیتی کی لڑائی کر ختم دا منکر کافر نہیں جی ختم نو من جنت نہیں آنا یہ ضروری نہیں کہ ختم جنت ہو جائے گا میں ختم نہیں میں یہ جنت دولت لا کے گل سمجھا جی برٹش قانون دے وچ شامل ہونا کوفرے رکھنا کوفرے اندر بارے یعنی حمایت دوستی کوئی تصور بارے رکھے بندہ سوائے وہ انکار کوفرے سب کی قربان جہاں سراپا کفر ہے سراپا جرم ہے سراپا ظلم ہے رابیت جن پیدا کی دو بندیت جنہیں پیدا کی نظایت سے برٹش لا تو پیدا ہوئی ہر جرم کا ملک اندر ستے میں سویرے انگریزی قانون ختم کرو قسم خدا دی کر دیں سانو آپ مدو ایسا اسلام کے مطابق صرف ایک سزا رکھ دیں گے بس باقی کچھ نہیں کریں گے جاؤ ہاں، ہاں، ہاں۔ اگلے دن جرم راجے کو پھر تم کوئی پتا نہیں تم کوئی پتا نہیں کس روپ دن بھر فیگر وائی سلام د کپڑے پا کے ڈکیٹ ڈیٹ پر جائے رستا جاتا گم کی لوگ تھے توڑ چڑھنا کسی زیادہ سالوں نے اور ویسے کر لیا نا یہ شکر کو میں کبھی چیلنج کرتے ہیں ان کو کہ یہ بات کہتے ہیں کہ کوئی اس طرح کی بات نکلے بڑا ایک بات بھی نہیں کرتے ایسے کرنے کا نکلا وہ تو مسئلے والا کمیٹی والا ہوگا جی مل سکا سر سن لیا آ رہے ہیں کمیٹی کل ہم کو فیصلہ کرے گریب اس کو اچھا ہے تو چھٹی کرے اس میں کل کے سوچی ہے اللہ کا بندہ انہوں نے آخر سی کہ یار کچھ نہیں کہ آشک دے مہمان دے تو انہوں نے اپنے آپ کو آپ کدے نے کیا دوسری کر لینا تو اس کے بعد کوئی تو آ سکے ہوئی ہے موڑا پیدا گلی بن گئی اس خدا کی لانت پی گئی لانت نہ پہنتی تو انہوں کا سبق لکھنار لکھنا بکری کا کتا لان لوٹا سو بچہ کھوتا سبق کو اپنے

سوچ رہے ہیں نا رب اکل گئی کی باندر لگتے ہیں میرا بالکل باندر پہنچے کہ انگریزی رات خان سونا وی آئی پی مہمان چکری اچھا۔ کر کے تو بڑے مٹے موٹر پنی بتیاں چڑھنا سی گی ساری چڑی کر سکتے آنے کے میں پیشاب کرنے لگ پچھوں پولیس والے بھج کے صاحب پیچھے پتا نہیں اتنے افسر رہتے ہیں اتنے پی وی آئی پی لوگ رہتے ہیں کسی کے پیشاب کرنے لگے میں پچھلی سی دے سکتا سن میرے سنگھی جڑے میں یہ انہوں نے گلا آن کے گل کی میں اٹھا آپ کی گل ہے ان آ جی آ جی ہوتی یہ آدھے بھی اتنے وی آئی پی لوگ رہتے ہیں پیشاب جی میں وی آئی پی کو بندے پتر تو منہ نہیں کرنا چاہیے بہت چی آواز لگ گیا لگتا بھی یہ سننا پیار بولدا جی بولنا مصیبت باغ لایا اس میرے رات ہو رہا ہے سنگھ لا گیا نہ کچھ دوری گا سام پچھوں آڈر آ رہے ہیں حکومت نے بھی اس طرح کرو اس طرح کرو بنا لگا کے لوگ ٹائم ملتا ہے باہر بیٹھا وہ سامنے مسٹر جنا دیتے کل مجھے سمجھا کر کے میرے کوئی سینڈ کرے گی لکھ دو میں سارا میں یار گل کہیں گی کمر بیٹھا نا سامنے ساری بھن جی، جی۔ پتر سارا کام انسٹا جو میں لان بلان کمرے بھی پائیے پائی جی کمرے کو میں کرایہ دن ہی رکھا کرایہ دن فوٹو پی سی میں چوک نمبی تھلے چڑھ گئی خبر تو کوئی آدمی نمبی تھلے فوٹو دن دیتے تازہ دن دی میں مشرق لوگ نے یہ مسلم نے کافر دنیا جان کو نہیں روایت اور برایت کی فرق ہے روایت اور برایت یعنی کیوں پریشانی آ رہی شاہ بات کی ہاں۔ شاہ پر ایک لوگ ہوں گے جڑی سب سے بیکراؤنڈ میں آپ وہ لوگ ہوں گے جو چھوڑنا ملے بات نیا ملے گا کہ جیسبی کے لیے بہترین جیسے مطلب اصل میں سمجھ میں پن کرنا تھا شاہ سال نے بعد پندرہ شاہ نے سوال کیا کے نا میرے گا چلے لگ گیا ابھی نہیں آئی مسئلہ کی پہلے چار لاکھ بازار کو چار لاکھ بندے بازار ساتھ پھر تو دیوالا خیر ہوگی یہ چار لاکھ جانا ہے میاں چار لاکھ چلا بندہ جڑے بغیر حساب سے جان گے سبحان اللہ لاکھ کروڑ دے کروڑوں کے حساب سے ہوں گے کہ نہیں ہوں گے ہمت کی تھوڑی سرکار کی کروڑوں کے حساب سے اولیاء اللہ نے جی۔ اولیاء اللہ جڑے نے انہوں نے حساب اللہ کر لینا صاحب ہے سوا لاکھ کے صاحب ہے گرام نسخہ دس اتنے جو کروڑوں کی دکار بغیر صاحب جانا ہے کہ بندہ نیک خاتمے نال مرے تو سمجھ مکتا روزانہ بندہ اللہ تعالیٰ نے آپ کا ایمان شکر دیا اپنا خاتمہ اللہ کا شکر کیا اللہ میں آپ نے آپ کو بچا نہیں سکتا اپنا ایمان میں تیرا شکر کی دیتا ہی تو بچا نہیں تم جلائم روزانہ کتنے رکھے گا ایمان تمہارا نہ میں اپنے آپ مومن بنے تو نہ میں اپنے آپ میں وہ مر سکنا میں سائز کر رہے تھے اسلحہ جو سب کے واسطے رکھ سکتا رکھ سکتے تبلیغ والا بھی نہیں رکھ سکتا نہ کوئی رکھ سکتا تبلیغ وہ بندہ کر سکتا کہ جن یہ یقین ہوئے کہ بندے مجھے مارن گے نہ گے منتھ پتھر پی دیں گے تو میں آ کے آخر چکی ہوں جن شبر اپنے یقین نہیں وہ تبدیل نہیں کر سکتا نہیں آ رہی دیا مسلم پتھر دب جانے سن جی۔ یہ لانتی کہڑے نے جب تبلی رات میں چکے تبلی کر اگر کوئی گل کرے یار رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم واسطے رکھے سن سلام جی لانتی کدے رکھے سن کدے رکھے سن مدینہ شریف رکھے سن جیسے پتھر بجتے سن سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے شریف مکے شریف رکھتے سن جتر سن مدینہ شریف رکھتے سن جی۔ مدینے شریف رکھتے سن جی مکے شریف کے پتھر کھانے رہے ہیں آپ تبلیغ فرما سن اتنے آپ جہاد فرما سن مجاہد آپ کے اصل ملکوں جی، میں لگی گے جی؟

مطلب دوسری کل جن کے لیے ایک خوش رہے وہ مر گئے ہم دیکھے رکھ گئے تھوڑا اگر مسلمان بانے جو ہم روک بھی جانا رہا ہے جمع کس پڑے مطلب گی عورت بھی ہے بچے بھی جانا آئی ہیں جی، ایک قسم کوئی اندر جی، جی، بندے کوئی ان بندے اور نانے کشمیر شرم کا ہے نہیں گا لاکی بچنا پورن بس لوگ پتہ دکھنے کے بندہ اوپر نہیں ہے